زارہم علا ظہورہم یہ عید تو کفار کے بارے میں ہے لیکن اسی عید کے تحت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمانوں کے لیے بھی موجود ہے کہ جو مسلمان امانت میں خیانت کرتے ہیں تو وہ خیانت کو مثالی صورت عطا کی جائے گی آخرت میں اور وہ اس چیز کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرے گا کسی کی بکری چوری کی کوئی مال چوری کیا کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا حدیث میں جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں قبر میں انسان کے اچھے اعمال اچھی متشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کی جائے گی اور اس کے ساتھ وہ مانوس ہوں گے قریب آئیں گے یعنی انس پیدا کریں گے نماز کی بھی ایک صورت مثالی ہے ایک صدقے کی صورت مثالی ہے ایک ذکر کی صورت مثالی ہے وہ اس کے قریب آ کر اس کو مانوس کریں گے کہ پریشان نہ ہو اور وہی کہ القبر تم مر ریاض الجنہ کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جو نیک عمل ہے اور اسے محسوس ہی نہیں ہوگا جیسے کل پرسوں کے سبق میں میں نے اصاب کہف کی اور حضرت زہر علیہ السلام کی بات بتائی تھی کہ وہ سو سال سوئے اصاب کہف تین سو سال سے زیادہ سوئے جب اٹھایا گیا تو پوچھا جائے گا کہ کتنے سوئے ہو تو وہ کہیں کہتے ہیں کہ یومن اوباز یوم دن یا آدھا دن تھوڑا سا گلولہ کیا ہے ایسے ہی جو نیک لوگ ہوں گے کہ قبر میں ان کی راحت کا سامان ایسا ہوگا کہ ان کے دن اس طرح گزریں گے کہ جب میدان حشر سامنے آ جائے گا تو انہیں پوچھا جائے گا قبر میں کتنا عرصہ رہے ہو تو کہ تھوڑی سی دیر جیسے کلولہ وغیرہ ہوا ہے بس اتنی دیر ہی رہے ہیں حالانکہ وہ تو صدیاں گزار چکے ہیں قبر کے اندر وہ امال صالحہ کی وجہ سے ان کو وہاں راحت ہی راحت ہوگی اور راحت کی گھڑیاں بڑی جلدی گزرتی ہیں نا مصیبت انسان کے لیے وہ گھڑیاں لمبی بنتی ہیں اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اعمال بد ہیں عقیدہ خراب اعمال بد ہیں تو اس کے لیے وہ اعمال ایک مثالی صورت میں بنیں گے جیسے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے سانپ ہوگا حدیث میں آتا ہے جیسے کوئی جھوٹ بولنے والا ہے اس کی باتیں کاٹی معراج کے حدیث واقعے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ سے جو گزر ہوا تو ان کی باتیں کاٹی جا رہی تھیں ہونٹ کاٹے جا رہے تھے آپ نے پوچھا ان کے کیوں ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں تو علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی باتیں تو زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے وہ زکوٰۃ سانپ کی شکل بنا دی جائے گی اس کو ڈسے گا ایسی نماز کے اندر سستی کرنے والے کی اور اور اور اس طریقے سے تو اچھے عمل کی اچھی شکل بن کے قبر میں اس کے ساتھ انس کی صورت بنے گی اور برے عمل بری شکل بن کے قبر میں اس کے لیے مصیبت کا سبب بنے گی تو فرمایا کہ ملون اوزار ظہور امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے امانت دار ہونا ایمان کی علامت ہے جھوٹ نہ بولنا ایمان کی علامت ہے یہ نفاق کی جو علامتیں ہیں کہ جب بندہ بولے تو جھوٹ بولے امانت میں خیانت کرے وغیرہ جب کوئی اس کے پاس رکھی جائے چیز تو وہ اس طرح یہ صورت بات یہ ہے کہ ایمان کی علامتیں یہ دو دو, دو تین چیزیں یہ بہت اہم بات ہے پیسہ ایسی عجیب چیز ہے کہ کسی کے پاس بھی جب آ جائے نا تو وہ شیطان ہر پہلو اس کو سمجھانے سکھانے لگ جاتا ہے یہ امتحان ہوتا ہے لیکن اگر وہ شخص امانت دار ثابت ہو جائے تو رزق تو اس کو خوب ملے گا وہ بھی اس کا امتحان تھا جو اس کے ہاں۔ پاس امانت رکھی گئی قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مشہور واقعہ نا کہ جو ایک بزرگ نے زمین بیچی تھی اور ایک بزرگ نے زمین خریدی ہے تو اس زمین میں سے کوئی خزانہ نکل آیا مشہور واقعہ ہے تو اب زمین بیچ خریدنے والا وہ خزانہ لے کر بیچنے والے کے پاس آ گیا کہ آپ کا یہ خزانہ ہے میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے وہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی ہے سب کچھ بیچا ہے وہ بیچنے والا بھی وہ خزانہ نہ لے خریدنے والا بھی وہ خزانہ نہ لے اور اب کا دور ہوتا نا دونوں لڑتے وہ کہتا ہے یہ میرا خزانہ ہے میں نے صرف زمین بیچی ہے درخت تو نہیں بیچے ہیں نا یہ تو میرا ہے وہ کہے گا نہیں سب کچھ یہ یوں مقدمہ ہوتا وہ خیر القرونی لی سم الزین کے دور کی بات ہے پھر قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاندان عباسی کے ایک بنو عباس کے زمانے کے یہ قاضی سے قاضی تو ان کے پاس مقدمہ آیا کہ وہ دونوں لڑتے ہیں ایک وہ نہیں لے وہ بھی نہیں لیتا وہ بھی نہیں نہ لینے پر لڑائی ہے انہوں نے پھر حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہا آپ کا بچہ جوان ہے یا تو آپ کی بچی جوان ہے انہوں نے کہا ایسا ہے تو ان دونوں کی شادی کرا کے اس کے اوپر وہ خزانہ خرچ کر دیا تو بات یہ ہے امانت داری یہ ایمان کا حصہ ہے ایسے ہی جھوٹ نہ بولنا یہ ایمان کا حصہ ہے تو یہ دنیا تو چند دن کی بات ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا جو جس طرح کی بھی خیانت کرے گا اسی طرح کا اس کے اوپر سزا اور عذاب آئے گا حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ایک بالش بھی غصب کر لی تو اس کو سات زمینوں کے اندر تک دھنسا دیا جائے گا یہ اس کے لیے عذاب ہے جس نے کسی کی زمین کو قبضے میں کیا ہوا ہے یہ سب خیانت تو امانت میں خیانت کی بات ہے اور یہ ساری چیزیں کب درست ہوتی ہیں کہ امانت داری بھی ہو جائے جھوٹ بھی نہ بولا جائے فلاں بھی نہ ہو فلاں بھی نہ ہو گناہ سے بھی بچا جائے جب انسان کو خوف خدا نصیب ہو جائے میدان حشرت میں اللہ کے سامنے ملاقات کی امید ہو اس پر یقین ہو یہ سارا نظام درست ہو جاتا ہے فرمایا کہ یہ برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں خود بھی غلط کاری میں ہیں دوسروں کو بھی یہی دعوت دے رہے ہیں ومل حیات دنیا الب یہ دنیا کی زندگی یہ چند دن کا کھیل تماشا ہے یہ تھوڑا سا بچپن گزرا پھر جوانی آ گئی پھر شادی کی فکر لگی پھر شادی کے بعد بچوں کی فکر لگی پھر ان کے شادیوں کی فکر لگ گئی پھر خود بوڑھا ہو گیا پھر یہ کچھ دن ہیں بس اس طریقے سے یہ اس شخص کی زندگی کامیاب زندگی ہے کہ جس نے اس مختصر سے پیریڈ کو اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا لیا اور اگر یہ یوں ہی چلی گئی تو یہ اللہ کی رضا اللہ کے حبیب کی شفاعت یہ نصیب اسی زندگی میں ہونی ہے یہ نہیں کہ انسان مرنے کے بعد کچھ ایسا کارنامہ کر لے گا کہ اس وقت اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے یہ اس وقت نہیں نصیب ہونی یہ جیسی کیسی بھی یہ زندگی ہے اسی کے اندر انسان اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل کر سکتا ہے جب اس زندگی کو وہ کامیاب بنائے یہ اس لحاظ سے پھر زندگی یہ سرمایہ قیمتی ہے اور دوسری بات کہ یہ بالکل محدود سا پیریڈ ہے یہ محدود ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بے علم بھی ہے کہ معلوم نہیں ساٹھ ستر سال نصیب ہوں گے یا پل کی بھی خبر نہیں ہے تو اس لحاظ سے انسان کو ہر لمحہ زندگی کا اپنے لیے قیمتی بنانے کی فکر کرنی چاہیے امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں یہ جو آپ حضرات کبھی کبھی کاری صاحبان کی تلاوت سنتے ہیں نا وہ وشم سے وزو ہا ہا کو پڑھتے ہیں وشم سے وضو ہے اس طریقے سے دوسری قرآت یہ قرآتیں سب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چونکہ پانچ لغتوں میں قرآن بنو حجاز میں بنو تمیم میں فلاں میں نازل ہوا اسی لحاظ سے یہ کا فرق اسی کو سب کہتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ مشکات شریف میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ان قرآت کو مدون کیا ہے یعنی یہ قرآت فلاں امام سے امام حمزہ سے ثابت ہے یہ امام حفظ سے ثابت ہے جو یہ قرآن لکھا گیا یہ قرآت امام حفظ ہے اور یہ امام کسائی سے ثابت ہے انہوں نے تمام قرآت کی روایات کو دلائل کے ساتھ جمع کیا اور جتنے شعبۂ قرآت ہیں نا جی کہ سب قرآت پڑھائی گئی سب آشرا پڑھائی گئی دو قرآتیں پڑھائی گئی ایک پڑھائی وہ سارے امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ان کی کتاب پڑھنے کے اور بڑی مشکل کتاب ہے کہ ان کی انہوں نے سارے فن کو اشعار کی صورت میں پیش کیا ہے امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام جزری عالم ہونے کے ساتھ مفسر ہونے کے ساتھ محدث ہونے کے ساتھ امام لغت بھی ہیں امام تاریخ بھی ہیں یہ تبھی جا کے پھر قرآن کے علم کے اوپر آدمی کتاب لکھ سکتا ہے نا ان کا فرمان ہے امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کا ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہو تو اس کو اس کا وہ ہر عمل وہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے یا اور ساتھ ساتھ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر ہے تو اس کا ہر عمل نے کی ہے ہر عمل نے کی ہے روزینہ کمانے کے نہیں نکلے اس میں بھی اگر اللہ کی رضا کر حاصل کر لے تو یہ سبب کے درجے میں جا رہا ہوں اللہ پاک آپ نے روزی دینی ہے آپ نے اپنے ذمہ روزی لیے ہوئے میں سبب اختیار کر رہا ہوں بچوں کو حلال کھوانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے نہ آ رہا ہے سنت پر عمل کر کے وہ عبادت ہے کپڑے بدل رہا ہے سنت کی وہ عبادت ہے چل رہا ہے سنت کی نیت سے وہ عبادت ہے مسجد میں داخل یہ تمام زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی رضا کی خاطر نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو ہر عمل یہ ثواب ہے اور وہ صدقہ ہے اس پر اجر ملے گا باقی بہت ساری ضروریات زندگی ہیں دوستو جو انسان نے کرنی ہی کرنی ہے کھانا کھانا ہی کھانا ہے کپڑے بدلنے ہی ہیں یہ مجبوری ہے انسان کی ضرورت ہے نہانا ہے باتھ روم جانا ہے اور دن کو کوئی کمائی کرنی ہے یہ خا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے ہر کسی کی ضرورت ہے لیکن اگر مسلمان ہے تو کتنا قیمتی انسان ہے وہ کہ انہیں کاموں میں جو اس کی ضرورت لازمہ ہیں اس میں سنت نیت کر لے تو ثواب ہو جائے گا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا من بالکفاف وعمل لما بعد الموت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بتاؤ عقل مند کون ہے تو مند فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے جس کو یہ کچھ پڑا ہوا ہر دور کی عقل مند کی تاریخ الگ الگ ہے آج کی دنیا جو روشن خیال اپنے آپ کو کہتی ہے ان سے پوچھو کہ بے عقل کون ہے تو ان کی نظر میں سب سے بڑا بے عقل علماء ہے طلبا ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں اور عقل مند کون ہے تو وہ خود ہیں جو اسلام کا جتنا مخالف ہوگا وہ اتنا بڑا عقل مند ہوتا ہے سی ڈی اے میں افسر جتنا زیادہ سے زیادہ مسجد مدرسے کا مخالف ہوگا اس کو اتنا جلدی اونچا عہدہ ملتا ہے یہ مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے پوچھا عقل مند کون ہے کہنے لگے اللہ اور رسول ہوا عالم آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا اللہ کے رسول کیا عقل مند کون ہے آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا میں کیا ہوں کیسے پیدا ہوا ہوں کس لیے آیا ہوں کیا کر رہا ہوں کتنا کوئی اچھا کام کیا ہے کتنا برا کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننا بھی بڑی بات ہے اور رضی بل اور خوش ہو گیا اتنے روزینے سے کہ جتنا اس کو مل رہا ہے اس پر خوش ہے کناعت ہے اور اس کے مطابق اس نے اپنے زندگی کے مسائل بنائے ہوئے ہیں ہم مسائل پہلے بناتے ہیں وسائل بعد میں تلاش کرتے ہیں پھر مقروض ہو جاتے ہیں پھر پریشان کرتے ہیں کہ سو مندان جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ عقل مند دوسری بات ہے شکل مند میں کیا ہونی چاہیے جو روزینہ آ رہا ہے اس پر کناعت کرے یہ بڑی دولت ہے جس کو کناعت نصیب ہو جائے کناعت بہت مشکل سے نصیب ہوتی ہے تیس سال ایک شخص ریاضت اور مجاہدی کی زندگی گزار رہا تھا گزارتا رہا گزارتا رہا شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جانے لگا اور انہوں نے خلافت دے دی بھائی آپ تم تو نے کہا کوئی آخری جامع مان نصیحت ہونی چاہیے بہت بڑے سبق تو ہیں کوئی یاد رہیں گے کوئی نہیں مختصر سا کوئی سبق ہو جو یاد رہے مجھے تو فرمایا کہ مختصر سبق یہ ہے کہ کناعت کو اپنا توشہ بنانا جتنا اللہ دے رہا ہے جو آپ سبب اختیار کرے جتنا دے رہا ہے اس کے مطابق اپنے مسائل بناؤ گے بس زندگی تو چند روز زندگی ہے ان کے ساتھ یہ گزر جائے گی دوسری صفت ہوئی نفسا مندسا رضی الموت اور زیادہ فکر اس کو لگی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا دوستو یہاں غریب ہو گئے کوئی صدقہ دے دے گا کوئی فطرانہ دے دے گا کوئی کھانا دے دے گا کہیں کچھ ہو جائے گا کوئی لباس دے دے گا کوئی رشتہ دار بھی کام کر دے گا آخرت میں اگر اپنے پاس اپنی ذاتی پونجی نہ ہوئی تو بیوی بھی بھاگے گی والدین بھی بھاگیں گے اولاد بھی بھاگے گی وہاں اپنا عمل اپنی پونجی اپنا کوئی صدقہ زکات یہ کام آئے گا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا ملعون و معافیہ دنیا ساری بیکار ہے ملعون ہے وہ جو کچھ اس کے اندر ہے ملعون ہے اللہ ذکر اللہ او عالم او متعلم مگر یہ کہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ پھر اس ملعون ہونے کے زمرے سے نکل رہا ہے اچھی شعبے میں داخل ہو رہا ہے یا علم حاصل کر رہا ہے یا علم کسی کو سکھا رہا ہے ضروری نہیں ہے درس نظامی میں داخل ہونا آپ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں دوسرے کو سکھا سکتے ہیں ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر شخص کے ذمہ ہے اپنے وجود کے جوڑوں کا ہر روز صدقہ دے اچھی بات کرنا صدقہ برائی سے روکنا صدقہ کسی کو راستہ دکھا دینا یہ صدقہ یہ پیشانی سے کسی کو ملنا یہ صدقہ پیسے دے دینا یہ صدقہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سے تو بہت سارے صحابہ ساتھی غریب ہیں ہم ہر روز اپنے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ کیسے دیں گے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اچھی بات صدقہ معروف صدقہ برائی سے روکنا صدقہ حتیٰ کہ چاشت کے جس نے دو رکعت نفل پڑھ لیے تو اس کا یومیہ اس کی ذمہ جو صدقہ ہے اپنے وجود کے جوڑوں کا ادا کرنا وہ دو رکعت چاشت کے نفل سے اس کو صدقہ اس کا ادا ہو گیا تو بات اللہ کا نظام دیکھو دوستو سال کے دن بھی تین سو ساٹھ اور انسان کے وجود میں جو جوڑ ہیں وہ بھی تین سو ساٹھ اور یومیہ صدقہ واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے انشاءاللہ باقی بات کل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انہو لیحزنک اللذی یقولون فانہم لا یقذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون ولقد قذبت رسل من قبلک فصبروا على ما قذبوا وعوزوا حتی اتاہم نصر اللہ ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من نبع المرسلین صدق اللہ لزیم تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کو پریشان کرتی ہیں وہ باتیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے فن لا زبونت یہ آپ کی تقزیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کی تقزیب کرتے ہیں ولقت خود ذبا رسول من قبل فسد رو علامہ خود البتہ تحقیق آپ سے پہلے انبیاء علیہ وصلاۃ وسلام کی تقزیب کی گئی ہے انہوں نے صبر کیا تقزیب کرنے والوں کی باتوں پر اور جو ان کو تکلیف دی گئی ہے اس پر بھی صبر کیا حتاطا ہم ہوں سنا یہاں تک کہ اللہ کی مدد ان کے پاس آ پہنچی مبدل علی کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے قانون تبدیل نہیں ہوتے البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ مسلاط والسلام کی خبریں ہم نے آپ کو اس طرح دی ہیں کہ ان کو قوموں نے جٹلایا اور وہ دعوت اور تبدیل کا کام کرتے رہے بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کی تقزیب کرتے ہیں جو بات کل ہوئی کہ احنس بن شریق نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں ابو جہل سے جب پوچھا کہ آپ قسم دے کر بتاؤ کہ جس شخص کے مقابلے کے لیے جا رہے ہو وہ برحق ہے یا نہیں تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے کہا ہے تو برحق لیکن ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی کہ کسئی بنو کسئی جو قریش کی شاخ ہے بنو کسئی بن کلاب ان کے پاس بیت اللہ کی چوکیداری بھی ہے صفائی ستھرائی بھی ہے حاجیوں کو پانی پلانا ستو کھلانا بھی ہے جھنڈا بھی جو وہاں ایک سرداری لحاظ سے رواج تھا لہرانے کا وہ بھی ان کے پاس ہے اگر نبوت یہ جو اعلان کر رہے ہیں ہم مان لیں تو سارا کچھ ہی ان کے پاس چلا جائے گا ہم تو اس لیے نہیں مان رہے اسی کو قرآن نے بتایا بس زبونت اے نبی آپ کی تقزیب نہیں کرتے آپ کو تو صادق امین کہتے تھے یجحدون ان کا انکار ہے اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی آیات سے مراد یہاں پر توحید ہے کیونکہ بتوں کی جب نفی کی گئی اور ایک لا شریک ذات کو اپنا معبود اور مشکل کشا حجت رواز سمجھنے سمجھانے کا حکم دیا گیا اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو جب ایک شخص پیغام دے رہا ہے جو اس پیغام کو جو نہیں مانا گیا تو مطلب یہ ہے کہ پیغام دینے والے کو بھی نہیں مانا گیا اس لیے انبیاء کی تقسیب بھی ثانین آ جاتی ہے کہ انبیاء کو بھی نہیں مانا اگر نبی کو مانتے ہیں تو پھر جو نبی بات کر رہے ہیں اس کو مانا جائے یہاں پر بات دوستوں سوچنے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے صرف ماننا دیکھو نا اب یہ مشرقین مکہ وغیرہ قرآن کی ایت ہے اس میں کسی کی قصہ کہانی کی بات نہیں قرآن بتا رہا ہے کہ مشرقین مکہ نبی کی ذات کی تقزیب نہیں کرتے تھے مانتے تھے لیکن آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب یہ عقیدہ حاصل ہے رسالت پر توحید پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے کے ساتھ کہ وہ محترم ہے مقدس ہے اول العظم ہے خاتم النبی جین ہے آخر و ہے ہر اعتبار سے اونچے اللہ کے بعد ان کا مقام سب سے اونچا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے آپ کی سنت کو ماننا ہے آپ کے پیغام کو ماننا ہے کوئی عمل کی شکل میں ہے کوئی دوسرے ترتیب سے ہے ہر لحاظ سے اس آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا امت کے ذمہ واجب ہے تو فرمایا کہ وہ آپ کی تقزیب نہیں کرتے اللہ کی یاد کی تقزیب کرتے ہیں آگے فرمایا والا نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے اور جو انبیاء علیہ مسلاط وسلام ہے ان کی بھی تقسیم کی گئی ہے اور ان پر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں تومتیں بھی لگائی گئیں کیا سے کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت موس علیہ السلاۃ وسلام کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں ایک دفعہ کسی بندے نے بے ادبی کی آن ہاں جناب کی تو بڑی تکلیف ہوئی آپ کو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر اس سے بھی بڑی تکلیف آئی ہے انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں یہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ امبیات وسلام کی تقسیب کی گئی چنانچہ ان تمام انبیاء کی جماعت نے تقسیب کرنے والوں کی باتوں پر استحضاؤں پر یا جو بھی انہوں نے کہا یا ایزائیں پہنچائیں سب تکلیف دے امور پر علیہ سلاط وسلام نے صبر کیا ہے اور صبر کے بعد پھر اللہ کا ایک قانون ہے حتا آتا ہم اللہ تکلیفیں آئیں انبیاء اپنا کام کرتے رہے صبر ساتھ ہوتا رہا پھر حتا آتا ہم نصر اللہ کی مدد پھر آئی ان تکلیفوں کے بعد براہ راست اللہ کی اللہ کی مدد یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک مشقت کے بعد پھر آسانی آتی ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا ولا مبدل علی کلمات اللہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا پہلے انبیاء علیہ و والسلام السلام پر تکلیفیں آئیں انہوں نے صبر کیا آپ پر بھی اس طرح کی تکلیفیں تبلیغ میں بھی آئیں گی کوئی ویسے بات لوگ کہہ دیں گے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صبر کریں علماء نے لکھا ہے صبر کی تین قسمیں ہیں ایک ہے صبر الطاع بندگی پر صبر کرنا یعنی دل نہیں چاہ رہا نیکی کرنے پر تو نفس کا مقابلہ کر کے رواج کا کیا کہتے ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہے اس کا مقابلہ کر کے بندگی کرنا یہ صبر علت طا ہے بندگی پر صبر کرنا دوسری قسم ہے مصیبت پریشانی بیماری کوئی دکھ کوئی غم جو بھی اس پر بھی آدمی کو صبر کرنے کا حکم ہے اور اس کو کہتے ہیں صبر علل مصائب علل مصیبت مصیبت پر صبر کرنا جو بھی چیز ہے خواہ بیماری ہے یا کوئی زہری اعتبار سے کوئی پریشانی بن گئی ہے اس میں اس پریشانی پر ایک شخص صبر کر رہا ہے اور اس کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو اس پریشانی پر بھی اس کو ثواب ملے گا اور اگر اس پریشانی پر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے اور گلے شکوے ہیں وغیرہ اور بھی معاشیت کی طرف چلا گیا تو یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس کے لیے مفید نہیں عذاب بن گئی ہے کہ انابت اللہ اس کو حاصل نہیں ہوئی جتنے بھی مسائل مصائب ہیں دوستو اس وقت پوری دنیا کے لیے ہم ایک مثال اور نمونہ بنے ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے دانشوار پھر ہماری بات لمبی ہو جاتی ہے زہری اعتبار سے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے فلان ہیں بڑے مفسر ہیں معجزات کا انکار کیا یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی علیہ السلام کی لاٹھی سے بارہ چشمے نہیں جاری ہوئے تھے انہوں نے ویسی لکیریں لگائی تھیں اور وہ نالیاں بن گئی تھیں کوئی نمرود کے دماغ میں مچھر نہیں گیا تھا فلاں تھا یہ ویسی بات ہے اسرائیلیات ہیں اب تو سمجھ میں آ گئی ہے ساری بات وہ تو ناک میں جا کر اس کے دماغ میں گیا تھا اور اس کو جوتے مارے جاتے تھے تو اس کو آسانی ہوتی تھی یعنی تھوڑی سی شفا ہو جاتی تھی پھر جیسے جوتے مارنے والے ختم ہوتے تھے تو پھر اس کو دماغ میں تکلیف ہوتی تھی اور وہ مچھر مچھر اسی طرح کے اس زمانے میں ان لوگوں کو یہ الٹے سیدھے نام نہیں آتے تھے جیسے آج ڈنکی منکی رکھ دیا نا وہ اس علاقے میں ہی سارے مچھر آ گئے تھے ایسا عذاب ان کے اوپر آیا اب یہی صورت حال ہے میں کہتا ہوں وہ تو گئے مر گئے جو معجزات کا انکار کرنے والے یا مچھر کے اس طرح کی باتیں کرنے والے آج ہوتے تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ ایک مچھر کاٹنے سے ختم اب کہاں یہ عجیب مصیبت ہے یہ عذاب آ گیا ہے اس میں افسران بھی چلے گئے آپ لوگ تو زیادہ خبریں جانتے ہو بڑے بڑے وہ فلاں بھی چلے گئے آپ کے یہ آگے پیچھے جو پروٹوکول ہے یہ بھی کام نہیں آتا اب یہ کس کو فیرنگ کریں گے کون سا دشمن آگے آ رہا ہے مچھر تو ذرا سا کاٹ کیا اللہ کا آساب ہے اور اس طرح وہ سیلاب والی بات یعنی جتنے یہ بز دل ہوتے جا رہے ہیں مسلحت ایک چیز ہوتی ہے مصالحت ایک حد تک ہوتی ہے لیکن مصالحت بغیرتی نہیں سکھاتی کہ وہ ہر روز آپ کے اوپر پانی چھوڑ دیں ظلم کرتے رہیں فلاں کرتے رہیں اور آپ جو ہے سر جھکا کر بیٹھتے ہی رہیں کہ یہ مسلحت بڑی چیز ہے تو مصالحت ہونی چاہیے فلاں چاہیے مصالحت تو اچھی بات ہے مصالحت ہوتی ہے لیکن اس میں غیرت نہیں بیچنی ہوتی آج دیکھو پھر کتنا زیادہ سیلاب آ گیا اور پانی انہوں نے اور چھوڑ دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے جو کافر مسلط ہو جائے کوئی مچھر ہم پر مسلط ہو گیا یا جو کچھ بھی ہوا ہے ناراضگی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں کوئی غریب شخص ہے آپ سیلاب والے علاقوں میں جا کے دیکھو زلزلہ جب آیا تھا لوگوں نے جا کے دیکھا ہے بہت کم ان مصیبتوں میں لوگ متوجہ اللہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ گیا اگر کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہو جائے یہ سیلاب آ گیا یہ زلزلہ آ گیا یہ مچھر آ گئے یا فلاں آ گیا اللہ تعالیٰ ہم سے دراز ہے اور یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے ہم انابت اللہ کریں توبہ استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اللہ راضی ہو جائے تو ایسی صورت بہت کم نظر آتی ہے ان علاقوں میں جا کے دیکھو جہاں سیلاب آیا یا زلزلہ لوگ اور دین سے دور ہو رہے ہیں تو یہ صبر حلل مصیبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی پریشانی آ جائے انسان فوراً متوجہ اللہ ہو جتنی دیر تک مصیبت رہے گی اور یہ صبر کرتا رہے گا اتنی دیر پر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا اور انشاءاللہ جب خوشو خوشو کے ساتھ اللہ سے وہ اس مصیبت سے کا حل مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ حل بھی مل جائے گا تو یہ دوسری قسم ہے صبر علی مصیبت تیسری قسم ہے صبر عن الماسیہ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ایسا موقع آ گیا گناہ انسان کر سکتا ہے لیکن گناہ نہیں کر رہا گناہ سے بچ رہا ہے ظاہر ہے کہ نفس جو ہے انسان کا یہ خوش ہوتا ہے برائی سے اور یہ نفس کے خلاف کرنا ہے تو اس کو مشقت تو پیش آئے گی تو یہ صبر عن الماسیہ تو فرمایا انبیاء علیہ السلات وسلام کی تکزیب ہوئی انہوں نے بھی صبر کیا ہمارے اوپر بھی صبر ہے بات یہ کہ جب انسان دعوت و تبلیغ کرتا ہے تو ہر بندہ سو فیصد راضی نہیں ہو سکتا کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے تو کہتے رہے انسان جو واض و نصیحت کرنے والا ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو بات واضح طور پہ سمجھائے یہ شرک ہوتا ہے یہ کفر ہوتا ہے یہ بدت ہے یہ رسم و رواج ہیں یہ اخلاق کی خرابیاں ہیں یہ اس نے اخلاق ہے اس پر عمل کریں اس میں کوئی راضی ہوتا ہے کوئی دراز ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کوئی باتیں لوگ کرتے ہیں تو اس مبلک کو یا اس آدمی کو حکم ہے کہ وہ صبر کرے اللہ سے اس کا جو بات آپ کو دین کی سمجھ میں آتی ہے یہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کریں اپنے ساتھ دفتر میں بیٹھنے والوں سے کریں اپنے بچوں سے کریں اپنے پڑوسیوں سے کریں اور کوئی آگے سے کوئی کیا کہتا ہے اب تبلیغ والے مثلا جب جاتے ہیں نا ادھر ادھر تو لوگوں کو کس کو دعوت دیتے ہیں جو مسلمان ہیں انہیں کوئی دعوت دیتے ہیں کہ بھیا ذرا جڑ جانا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نماز روز آتا ہے ہمیں تبلیغ کرنی ہے کافروں کو تبلیغ جا کے کرنی چاہیے تبلیغ تو کافروں کے لیے ہوتی ہے ایک ایک جگہ میں حالانکہ میرا اتنا وہ نہیں ہے مقصد ایک اچھی جماعت ہے اچھا کام کر رہی ہے اتنا زیادہ میں ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں میں اپنے لحاظ سے ایک کام کر رہا ہوں لیکن وہ باتیں کر رہے تھے تو میں نے اس وہ بندہ آگے سے پتہ نہیں کو کازی ریٹائر تھا کہ کیا ریٹائر تھا وہ تھوڑا سا بھوت بھی سوار ہوتا ہے نا یہ باتیں میں نے سنی تو ہمیں تو سب کچھ آتا ہے ہمیں کیوں تبلیغ کی جا رہی ہے میں کہا کہ آج صاحب آپ صرف نماز کے وہ فرائض بتا دیں جو نماز کے اندر کے ہیں کیا کیا چیزیں نماز میں فرض ہیں واجب تو تھوڑے زیادہ ہیں پھر آپ کو مشکل ہوگی واجب کی صرف فرض اور اس کو فرض نہیں آتے تھے بات یہ ہے ہم جو بات دین کی سمجھتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو سمجھانی ہے یہی تبلیغ ہوتی ہے یہی امر بالمعروف ہے واضح نصیحت ہے اور اس سے اپنی بات پکی ہوتی ہے اور پھر آگے سے کوئی ناراض ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کیوں بتاتے ہو ہمیں آج تک ساٹھ سال تک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں ہماری آج سکھانے کے لیے آئے ہو تو اس طرح کے لوگ باتیں اپنے ظرف کے مطابق کرتے ہیں اس کے اوپر صبر ہے فرمایا انبیاء علیہ السلات وسلام کی تقزیب ہوئی ہے نبی تو علامہ کو ذبو وضو انہوں نے بھی صبر کیا ان تقزیب کرنے والوں کی باتوں پر یا ایزا پہنچانے والوں پر کی طرف سے جو ایزائیں ہوئیں اس پر صبر ہوا حتی عطا نصرنا جہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی اور ایک مجاہدے اور مشقت سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وہ ان و تب تک ہوں ان نظالے کا میں نازمل اس میں خطاب ساری امت کو بھی ہے صبر کرو روزگاری کی زندگی اپناؤ فن نظال کا من عزم العمور یہ بہت اونچے مقام کی بات ہے صبر حاصل ہو جانا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا صبر کس چیز کے اوپر کرنا ہے اگر کسی بندے نے دو پیسے کی بات کر لی نا ہمارے ہاں سارے مرچ کھانے والی مخلوق ہے یہ آگے سے اس کو دس پیسے کی بات سنائے گا اور اس کو آپ مجھے سنا سکتے ہو میں کیوں نہیں حالانکہ حکمت کا مقام یہ ہے اس نے کر بھی دیے اپنے ضرب کے مطابق تو یہاں خاموشی اختیار ہے چوبیسویں جی۔ پارے میں جو اس کو فرمایا کہ ماں لگتا ہاں اللہ صبر ہوا ماں لگتا اللہ جو حضر عظیم آپ کسی مفسر کی تفسیر کو دیکھیں کہ شروع میں صبر کا حکم ہے صبر کا حکم ہے وہ پڑوسی اضافہ پہنچا رہا ہے کچھ کر رہا ہے صبر کا حکم لیکن مسلسل صبر کرنے کے بعد وہ شخص باز نہیں آ رہا تو پھر آگے اس کو کچھ سمجھنے سمجھانے یا کسی عطا کو جوابی کاروائی کرنے کی اجازت ہے رخصت ہے عظیمت پھر بھی یہ ہے کہ وہ جو کرتے رہے آپ کی طرف سے وہ کانٹے بچھاتے رہیں آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں کانٹے نہیں بچھائے تو بیمار پرسی ہوتی رہی پھر خود ہی اسلام کی طرف وہ آ گئے تو اصل تو یہ اونچا مقام ہے عظیمت ہے وہ ان تصویروں اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وسطین ان اللہ یہاں پر وسطین یعنی اپنی تقوی کی زندگی کو معیاری بنانے کے لیے صبر سے مدد حاصل کرو اور پھر نماز کی پابندی کرو صبر کو نماز کے ساتھ متعلق کیا سب سے زیادہ نماز کی پابندی والا شخص صبر کر رہا ہے اتنا انسان کا تجربہ ہوتا ہے جب نماز کا وقت قریب آئے ضرور ضرور کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے انسان اس میں فیصلہ کرنا مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کام عام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 دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں افلا قلون کیا بھلا پھر تم بھی نہیں سمجھتے ہو بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں کہ کافر لوگ مشرقین لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی اٹھائیں گے اپنا بوجھ کہ خود بھی غلط کام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی غلط بات کی طرف رغبت دلاتے تھے اسی عید کے تحت بات کر رہا تھا میں کہ جس شخص نے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امانت میں خیانت کی اور جیسی بھی خیانت کی ہے اس کو صورت مثالی عطا کی جائے گی اور آخرت میں یہ شخص <clears throat> اپنے کندھوں کے اوپر اس چیز کو اٹھائے گا مثلا کسی نے بکری چوری کی یا گائے چوری کی تو یا کوئی اور چیز چوری کی وہ حدیث میں آتا ہے کندھے کے اوپر اٹھائے گا اور جو بھی مال ہوگا مثلا بعض حدیث میں آتا ہے کہ صورت مثالی جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے مال کو سانپ بنا دیا جائے گا اور وہ اسے ڈستا رہے گا یہ دور کرے گا وہ قریب آئے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں انا کنزوں کا نہ مالوں کا اسی حدیث کے تحت ملحیات الدنیا اسی عید کے تحت لکھا ہے کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو بہت سخت اس کو سزا ہوگی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا ہے اس کے اندر عزائد کے تحت فرمایا کہ یہ تو کافروں کی بات ہے کہ اپنا بوجھ بھی اور دوسروں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لیں گے لیکن اگر کسی نے امانت میں خیانت کی تو وہ بھی بوجھ اٹھا کے پھرتا رہے گا اور بہت اللہ ضرور بہت برا بوجھ ہے ایک حدیث میں جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب دنیا ملعون ملع اللہ ذکر اللہ او عالم او متعلم یہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ کی یاد کرنے والا یا عالم یا متعلم یہ لانت سے بچ گئے ہیں بات یہ ہے دوستو کہ ذکر اللہ تاکہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے دن وہی دن ہے شب وہی شب ہے جو دن رات تیری یاد میں گزر جائیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یاد کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں جو وقت گزرے گا وہی کامیاب ہے جس کو سورہ والعصر میں بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں زمانے کی قسم کھائی زمانہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود زمانہ ہوں مجھے گالیاں نہ دیا کرو انت دہرو لوگوں کے عمال بد کی وجہ سے ان کے اوپر حالات برے آتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو میں خود زمانہ ہوں میں ہی لہل و نہار کو کائنات کے انتظام کو اتار چڑھاؤ کو صبح و شام کو کبھی مسائل کبھی مصائب لے کر آتا ہوں زمانے کو گالیاں نہ دو فرمایا والعصر زمانے کی قسم کوئی اللہ اپنے ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں ان الانسان لفی خسر سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے اور دوسروں کو اچھی بات کہی اور صبر کے ساتھ رہے تو یہ لوگ کامیاب ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے اس کے اندر اللہ کی یاد ہو گئی اور وہ عالم یا عالم ہے خود بھی سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے تو یہ لوگ اللہ کی نظر میں اللہ کے حبیب کی نظر میں کامیاب ہیں مبارک ہیں بہترین ہیں جس کو دوسری حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر من تعلم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے سکھائے پڑھائے اور دوسروں کو درس دے ان میں تم میں سے یہ بہترین ہے تو بات یہ ہے کہ درس نظامی میں تو آپ لوگ داخلہ نہیں لے سکتے تو دس پندرہ سال ایک لمبا کورس ہے لیکن کم از کم آپ لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ درس نظامی تو آپ لوگ نہیں کر سکتے بہت لمبا کورس ہے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں نماز کی پابندی کریں تلاوت کا معمول بنائیں اور اب تو ماشاءاللہ علم آسان ہو گیا ہے ایک زمانہ تھا بہت مشکل تھا علم حاصل کرنا عربی یا فارسی میں کتابیں ہوتی تھیں باریک باریک لکھی ہوئی حاشی سمجھ نہیں آتے تھے اب تو ماشاءاللہ ہر موضوع پر مستند ہی کتابیں آ گئی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے علماء کی کتابیں بہترین سلیس زبان اردو میں ہیں سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہے تو ہر روز معمول ہونا چاہیے انسان کا تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لیے ان کا مطالعہ کرے جہاں سے نہ سمجھ میں آئے جس عالم سے مناسبت ہے اس سے وہ بات پوچھیں تو بات برشیاں یہاں ہو رہی ہے کہ دنیا سارا کھیل تماشا ہے مگر اس کے اندر جو اللہ کی یاد ہو گئی جو علم حاصل کیا جو عمل کیا دوسرے کو سکھایا سمجھایا وہی کام آئے گا تو اب بات یہ ہے کہ دنیا ویسے تو بے مقصد سی نظر آتی ہے لیکن ایک لحاظ سے بہت بڑا سرمایہ ہے یہ زندگی کہ اس میں ایک ذکر اللہ آخرت کا درخت ہے باغ ہے جنت کا سبحان اللہ آخرت کی نورے ہیں اللہ کی رضا ہے تو اس مختصر سی زندگی کو انسان با مقصد بنا سکتا ہے کیونکہ قرآن نے خود بتایا ہے الجن والانس الا وال کہ ہم نے جو انسان کو جنوں کو مکلف مخلوق کو پیدا کیا ہے مقصود اپنی اتباع ہے عبادت ہے اور عبادت نام صرف نماز روزے کا نہیں پورے شعبہ زندگی میں شریعت کا اتباع ضروری ہے جہاں غلطی کمزوری کوتاہی ہو جائے وہاں پر توبہ اور استغفار انسان کر کے دوبارہ عمل کو درست کر لے تو بات یہ ہے کہ والا دار الآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں تقوی کے جامع معنی مذاکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوا تھا ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تقوی ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی تقوی یہ ہے کہ ایسی جگہ سے انسان کا گزر ہو کہ دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو انسان اپنے لباس کو خوب سمیٹ کر وہاں سے گزرے گا تاکہ کانٹے مجھے نہ چبھیں اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچا کے گزرے کہ گناہوں میں ملوث نہ ہو جائے یہی تقوی ہے اسی کو تو فرمایا خافظ وسلات الوسطیٰ کہ نماز کی حفاظت کرو حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو اور باہر نکل کر کوئی ایسا گناہ نہ کرو کہ کہیں نماز کا ثواب ہی ضائع ہو جائے جیسے کہ کوئی بندہ صدقہ کرے تو ریاکاری کر لی تو اس کا ثواب ضائع ہو گیا ایسی کوئی اور عبادت کی ہے تو باہر جا کر گناہ کر لیا تو ثواب ضائع ہو گیا جو بھی نیکی کرو تو اس کو محفوظ رکھو یعنی اس پر جو سمرا آخرت میں ملے وہ دائمی ہو اس کو نیکی کو ضائع نہیں کرنا فرمایا خیر یتقون آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقریب کی زندگی اختیار کرتے ہیں کیا اتنی واضح سمجھانے کے باوجود پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو تو وہ لدار اللہ آخرت و خی دنیا یہ دوستوں کھیل تماشا ہے اس میں اگر ویسے ہی چلے گئے آخرت نے اگر سوچا کہ ہم کچھ بنا لیں گے تو کچھ نہیں بن سکے گا یہاں پر سب کچھ بن سکے گا یہ مختصر تو ضرور ہے لیکن ان گھڑیوں کو اگر کام میں لایا جائے عبادت میں ذکر و اذکار میں خدمت خلق کی کے کاموں میں تو یہ مختصر سی زندگی ایک دائمی زندگی کے لیے بہت بڑے فائدہ مند ثابت ہوگی آگے فرمایا قد نہ انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون کہ ہم جانتے ہیں نبی آپ ان لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں لیحزنوں کا آپ کو پریشان کرتے ہیں الزی یقولونا جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے نا فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكْ وہ آپ کی تقزیب نہیں کرتے اللہ کی آیات کی تقزیب کرتے ہیں آپ کو تو مانتے ہیں جیسے مشہور واقعہ انس بن شرائق نے ہاں، ابو جہل سے پوچھا جب بدر کی تیاری ہو رہی تھی کہ جس کے مقابلے میں جا رہے ہو بتاؤ تو صحیح ابو جہل وہ برحق ہے یا غلط ہے تو ابو جہل نے کہا کہ واللہ وہ حق پر ہے تو احنس نے کہا کہ پھر کیوں مقابلے میں جا رہے ہو تو کہنے لگا کہ بنو کو صحیح نہیں سب باقی بھی اعزازات ہیں بربانی بیت اللہ کی بھی ان کے پاس ہے حاجیوں کے لیے ستو پلانے والا نظام بھی ان کے پاس ہے جھنڈا بھی انہیں کے پاس ہے اگر ہم ان کی نبوت بھی مان لیں گے تو سارا کچھ ہی ان کے پاس چلا جائے گا چودراہٹ ان کے گویا کہ ہو جائے گی جبکہ تجرات ہماری ہونی چاہیے بس دوستو دنیا ساری اسی ریل و پیل میں پھر رہی ہے کہ چودراہٹ بنانے میں لگی ہوئی ہے مثلاً اب کافر کافروں کے ساتھ آپس میں کیوں لڑتے ہیں امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ کیا نظام ہے یا دوسرے تیسرے کافر کافر تو ملت الواحدہ ہے القف ملت الواحدہ پھر کیوں لڑ رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کافر دوسرے کافر کو بھی نہیں دیکھ سکتا چودراہٹ جمانا چاہتا ہے اسی کو کہا حب مال اور حب جا دو ہی تو چیزیں ہیں حب جا بھی انسان کو تباہ کرتی ہے کہ میں ہوں میرے مقابلے میں دوسرا کوئی نہ ہو اور حب مال بھی مال کی اور لالچ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی تکسیف نہیں کرتے آپ کی ذات کو تو مانتے ہیں آپ کے صادق امین کہتے تھے بات یہ دوستو یہاں پر ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم نازل ہوئے آپ کی جو فرمان ہیں احادیث ہیں جو قرآن نازل ہوا اس کو یعنی آپ کی بات کو ماننا تو آپ کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے اور آپ کے فرمان اور پیغام اور بات کو ماننا بھی ضروری ہے تب نجات ہے ہماری تو مشرقین مکہ آپ کی ذات کی تقزیب نہیں کرتے تھے آپ کی بات کی تقزیب کرتے تھے قرآن کہہ رہا ہے نا ظالمین بے آیات اللہ کہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں آپ کی تکسیف نہیں کرتے لیکن جس وقت تک آپ نے توحید کی بات نہیں کی صادق اور امین کہہ رہے تھے اور جب آپ نے توحید کی بات کرنا شروع کر دی تو بات تو نہیں مانتے تھے پھر وہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزائیں دینا شروع کی اور اسی طریقے سے آپ کو گویا کہ ساحر کہنا شروع کر دیا کوئی مجنون کہہ رہے ہیں کوئی لالچ دلانے کی کوشش کرتے رہے پہلے تو صادق اور امین جب توحید کی بات آئی تو پھر ساحر اور مجنون اے نبی آپ کی ذات کی تقزیب نہیں کرتے آپ کو تو صادق امین کہتے تھے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جو آپ نے اللہ کی آیات بیان کی یہی تو وجہ ہے جب مشرقین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا بحوالہ ابو طالب کہ جو کچھ چاہتے ہیں ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن صرف ہمارے پرانے خود ساختہ دین کے بارے میں جو یہ سخت روی رکھتے ہیں یہ نہ کریں ان کی توہین نہ کریں ہمارے بتوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کی چچا نے تو آپ کے آپ نے چچا کو فرمایا کہ دیکھو آپ میرا خیال کریں یا نہ کریں اگر یہ لوگ اتنا بڑا کام کریں کہ ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر میرے چاند رکھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ مل جل کر رہیں اور بتوں کی بدنامی نہ کریں تو میں پھر بھی ہر گز ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر علوم نازل کیے ہیں اور کر رہے ہیں ان علوم کے مطابق میں لوگوں کو تبلیغ کرتا رہوں گا میں توحید سے باز نہیں آؤں گا فکر آخرت دلانے کے لحاظ سے باز نہیں آؤں گا اور جو بھی اللہ کی طرف سے علوم میرے اوپر نازل آ رہے ہیں مجھے حکم ہے رسول ان اللہ کہ نبی کیا یہ رسول بلغ اے رسول آپ تبلیغ کریں ما انزل الیک من ربک جو آپ کی طرف ہم وہی بھیج رہے ہیں اس کو آپ بیان کرتے جائیں وَإِلَّمْ تَفْحَال اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی جو حکم ہم نازل کر رہے ہیں آپ کسی وجہ سے اس کو آگے بیان نہیں کر رہے وَإِلَّمْ تَفْحَال فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے پھر اپنی رسالت کا اپنی پیغمبری کا اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا رہی بات یہ لوگ کہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں پروگرام بنا رہے ہیں مشورے کرتے ہیں جیسے کہ ہجرت کے موقع کے اوپر ان سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کیے جائے یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ہجرت کرنے کا حکم اور اجازت نہیں ملی تھی تو بعض نے کہا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کرتے ہیں تو ایک نے کہا نہیں جلا وطن کرتے تو جہاں یہ جائیں گے یہ ایسے کامیاب شخص ہیں کہ وہیں ان کی جماعت بن جائے گی دوسرے نے کہا کہ ان کو سارے مل جل کر مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں پھر اس پر آمین ہو گیا اتفاق ہو گیا تو بہرحال شروع میں آپ کے لیے یہ مشکلات جب یہ نازل ہوئی تو اللہ من الناس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا جب یہ عید نازل ہوئی اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چوکیدار اور باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے جو حفاظتی طور پر رات کو بھی ہوتے تھے دن کو بھی ہوتے تھے اطراف عالم میں ہر لحاظ ہر اعتبار سے ہر طرف سے دشمنی ہی دشمنی تھی لیکن حدیث میں آتا ہے جب یہ عید نازل ہو گئی کہ اللہ ان اللہ علیہ دل کو مل کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ختم نہیں کر سکیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا وہ جب مشورہ کر کے گویا کہ قتل کرنے کے پروگرام میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل بھی گئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا سارے صبح کے وقت انتظار کرتے رہے کہ اب یہ نکلیں گے اب یہ نکلیں گے اور ہم ماریں گے علیہ حسب اللہ تو آپ کے بستر کے اوپر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے تھے فرمایا اللہ یاسم الناس اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا قوم کی شر سے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کی مدد نہیں کرتے کافر قوم کی رہنمائی کر نہیں کرتے ان کے مکر و فریب یوں ہی ان کے خلاف ہی ثابت ہوتے ہیں بظاہر کفر بڑا چمکتا ہوا چیختا ہوا چلاتا ہوا غرور کرتا ہوا سامنے آتا ہے لیکن نتیجتا کفر مال کار کفر ناکامی ثابت ہوتا ہے فرمایا کل جا الحق الباطل الباطل کان بات کا حق آئے گا فرمایا یہی जाएगा फरमाया القوم الكافرین اللہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں اللہ करते نصیب اللہ الرحمن الرحیم وإن كان كبر عليك إِرَاضُهُمْ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وإن كان كبر عليك أو أجر آپ کے تکلیف کا سبب بنتا ہے ان کا اعراض کرنا تو آپ اگر طاقت رکھتے ہیں آپ تلاش کریں زمین میں کوئی نفع کوئی خزانہ یا آسمانوں میں چڑھ جائیں اور آپ لے ان کے پاس کوئی نشانی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ چاہتا ان سب کو اجتماعی طور پر سب کو ہدایت دے دیتا لیکن وہ اختیاری ہدایت نہ ہوتی پھر تو وہ جبر والی ہدایت ہوتی فلا خدا من الجاهلين آپ اتنے پریشان نہ ہوں انما ثم اليه يرجعون بلا شبہ قبول ہوتی ہے اس کی عبادت کہ جو بات کو سنتے ہیں مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں عبادت کرتے ہیں ایسے کی ہر بات قبول ہوتی ہے جو سنتے ہیں اور جو بات سنتے ہی نہیں ہیں وہ مرتے ہیں جب آسم اللہ وسلم علیہ جاؤ اللہ ان کو اٹھائے گا میدان حشر میں ثابت اتباد ہوگا تو سب کے اس کی طرف ہی سب کو لوٹایا جانا ہے یہ کہتے کیا ہیں بات کہ کیوں نہیں آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بڑا سا معجزہ نازل کیا گیا کہ ہم اس کو دیکھتے کل آپ فرما دیجئے ان ينزل آیا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی معجزہ نازل کر لے لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں بات ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام جو پہلے گزرے ہیں ان کی بھی لوگوں نے تقزیب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ کی بھی تقزیب ہو رہی ہے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے بس اسی طرح ہی پہلے زمانے میں بھی لوگ انبیاء علیہ السلام کی تقزیب کرتے تھے انبیاء اس میں صبر و تحمل سے کام لیتے تھے پھر اللہ کی مدد آتی تھی اور یہی اللہ کا دستور اور طریقہ کار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان پرانے مجید نے کئی مقام پہ بیان کیے ہیں کہ آپ جب واض و نصیحت فرماتے تھے اور بار بار واض و نصیحت ہوتی تھی تو جتنا آپ نے اپنے دل میں سوچا ہوا ہوتا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں میں اتنی اچھی آسمانی علوم کی باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کر رہا ہوں ہر طرح کی قدرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامنے لوگوں کے لا رہا ہوں تو لوگ کیوں نہیں مانتے اس پر آپ پریشان ہوتے تھے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ سارے ہی مان جائیں جب وہ ایسا آگے سے جیسے دل میں ایک نظریہ تھا کہ یہ لوگ مان جاتے سارے ایسا جب نہیں ہوتا تھا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے فرمایا ان کا نہ قبر علیہ کا راز آپ کے اوپر یہ بات تکلیف دہ بنتی ہے ان کا اعراض کرنا منہ موڑنا بات نہ ماننا آپ نہ پریشان ہوا کریں کئی مقام پہ فرمایا کہ آپ ان کے اوپر اس حد کرتے ہیں کہ آپ واضح و نصیحت واضح الفاظ میں بیان کر دیں اب رہی بات ان کو ہدایت ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اللہ دیکھتے ہیں کون طلب میں ہے پھر اس کو ہدایت دے دیتے ہیں ہدایت کا فیصلہ اللہ کے قبضے میں ہے آپ کے ذمہ ہے واضح نصیحت کرنا آپ پریشان نہ ہوا کریں اس بات پر مزید اللہ رب العزت نے نبی باز صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب فرمایا کہ جن کو میں ہدایت نہیں دیتا ہوں ان میں ذرا برابر بھی ہدایت کی طلب نہیں ہوتی جب ہدایت ان کو نہیں ملتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی خزانہ ہو جیسے پندرہ بارے میں ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی برحق میں الحمد للہ تو کہتے تھے یہ مکہ کا علاقہ سر شاداب بن جائے اس میں نہریں جاری ہو جائیں اس میں کھیتی باڑی ہونی چاہیے ہمیں شام میں جا کے غلہ خریدنا پڑتا ہے ادھر نہ جانا چاہیے ایسے ایسے معجزات کرتے مطالبہ کرتے تھے اگر آپ نبی پر حق ہیں کوئی خزانہ آپ کے پاس آنا چاہیے کبھی یہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ عید کے طور پر آنا چاہیے تو آپ اس پر فرمایا کہ اے نبی آپ اگر زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑی سی چیز دکھائی جائے تو بال فرض آپ کوشش کریں زمین میں سے کوئی نفق کوئی خزانہ کوئی کان ان کو دلا دیں یا آسمانوں پہ چڑھ کے وہاں سے تھی ہوں گیا یا کوئی نشانی کوئی وائشفہ وہاں سے بھی لایا جائے ان کے سامنے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ویسے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں یوں ہونا چاہیے فلاں یوں جس بندے کو ماننا ہو وہ حد کرنے والا نہیں ہوتا خان خان کے اوپر نیچے کے دلیلیں بنا بہانے بنانا جن کے سامنے اتنی اتنی بڑی باتیں آ گئی ہیں خود جب قرآن مجید ان کے سامنے آیا اور اس وقت کے فوسی و بلیغ جو لوگ تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بشر اور انسانی کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو یہی معجزہ سب سے بڑا ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا اور ایک بات اگر اس بندے کی اپنی مرضی ہوتی یہ باتیں کرنے کی ہوتی تو چالیس سال خاموشی کے ساتھ گزار دیا گیا ہے یعنی تیس سال کی عمر تو ان فوان شباب اس میں تو خون کی حدت زیادہ تیز ہوتی ہے زیادہ جذباتی انداز میں کام ہو سکتا ہے تو اس جو خون کی حدت کا زمانہ تھا صحیح عروج کی جوانی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات آپ کے سامنے نہیں کی ہے چپ چاپ زندگی گزاری اپنا اللہ اللہ کرتے رہے چالیس سال کے بند کے بعد تو انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے تحمل اور یہ تمام پہلی آ جاتے ہیں تو اب اس وقت یہ آپ کے سامنے توحید کی بات کر رہے ہیں رسالت کی بات کر رہے ہیں بتوں کی نفی کر رہے ہیں آخرت کی بات کر رہے ہیں حساب و کتاب کی تو یہ واضح بات ہے کہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے اس کی اپنی مرضی ہوتی تو بیس پچیس تیس سال میں یہ شروع کر دیتے کہ اب ان کے پاس کوئی آسمانی علوم آ رہا ہے ان کو نبوت دی گئی ہے یہی دلیل ان کے ماننے کے لیے کافی تھی تو فرمایا کہ نبی آپ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں تو اگر ان کو خوش کرنے کے لیے آپ زمین سے کوئی خزانہ نکال لیں آسمانوں سے کوئی موجودہ لے آئیں پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں ہاں زبردستی اگر ان کو ہدایت پر لانا ہے تو اگر اللہ چاہتے تو ان کو سب کو زبردستی ہدایت پر لے لاتے لیکن زبردستی ہدایت پر لانا یہ اللہ کا اصول نہیں ہے اللہ نے اختیار دیے تو منشاہ میں کو نہ ہم نجدئی دونوں راستے دکھا دیے اور انبیاء کو اچھے راستے کی طرف ترغیب دلانے کے لیے بھیجا اب مرضی کے ساتھ ایمان دل جبر تو کوئی چیز نہیں نا کہ اس پر تو فائدہ ہی نہیں ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کو زبردستی کافر بنائے اور اس شخص کے دل میں ایمان ہو ظہری ڈر کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ بھی دے تو چودہ پارے کی ہے کہ یہ کافر نہیں ہوگا مسلمان ہی ہے ایسی کسی کو زبردستی انسان مومن بنائے اور وہ ظہری طور پر کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے توبہ کر لیا ہم مسلمان ہی ہیں جان بچانے کے لیے اور دل میں اس کا وہی کفر ہو تو فائدہ کیا تو اللہ پاک اگر چاہتے ان سب کو مجبوراً ہدایت کے اوپر لے آتے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اللہ کا اصول یہ نہیں ہے اللہ دونوں راستے دکھاتے ہیں پھر دونوں راستوں کے اوپر جو اچھا راستہ ہے اس کے لیے خوشخبری سنانے کا پروگرام بناتے ہیں جو برا راستہ ہے اس کے لیے انصار کا انتظام بندوبست ہوتا ہے پھر اختیار ہے امن شاہ فرجمین فمن شاہ اور پھر جو ایمان اختیاری ہوتا ہے وہ دلیل کی صداقت پر مبنی ہوتا ہے اور جو ایمان جبرن ہے وہ تو دلائل کی روشنی میں نہیں ہے تلوار کی سے ہے تو پھر اس میں تو استقامت نہیں ہوگی کل ادھر جا کر پھر جائے گا آپ دیکھو نا دلائل کو دیکھ کر جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مکی دور میں ایمان لایا ہے ظلم و ستم کی حد تھی لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انگاروں سے ڈر کر پتھروں سے ڈر کر مار کٹائی زخموں سے ڈر کر اس نے ایمان کو چھوڑا ہو کیوں وہ ایمان ان کو کو صداقتوں کے دلائل سامنے رکھتے ہوئے ملا ہے اور وہ ایسا پکا ایمان تھا کہ دنیا کی تعلیم ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی یہی بات ہے دیکھو حضرت موس علیہ السلام کے سامنے جب مقابلہ ہوا وہ جادوگر آئے فلان ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ جادوگر ہم تھے ہمارا نظام فیل ہو گیا علیہ السلام جادوگر نہیں ہے ان کا وہ سانپ اور وہ بننا اور وہ لاٹھی کا یہ جادو کی بات نہیں یہ کوئی اور بات ہے یہ کوئی اور قدرت ہے فوراً ایمان کا اعلان کیا فوراً نے دھمکی دی تو انہوں نے کہا ذمہ ان پکاس بس خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو سوچنے کی بات یہ ہے کہ چند لمحوں میں انہیں دلیل کے ساتھ ایمان کی صداقت سمجھ میں آئی کہ جادو وہ تھا جو ہمارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے یہ جادو نہیں تو قدرت ربانی ہے بس چند لمحوں میں انہیں صداقت سمجھ میں آئی ایمان لے آئے ادھر فرعون نے کہا میں کیلے گاڑوں گا میں فلاں کروں گا میں سولی پہ چڑھاؤں گا لمبی بات ہے انہوں نے کہا فقصان زبان تقاص ہمیں ایمان کی سچائی سمجھ میں آ چکی ہے سب خوبیاں اور سب دولتیں ایمان میں ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بڑی بات ہے تو آپ ماریں گے نا تو مار لو یہی بات ہم صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ مکی دور میں مسلمان ہوئے اور کافروں نے ہر طرح کا ظلم کیا ہے ہر طرح کا ظلم کیا لیکن ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جو کافروں کے ڈر اور ان پریشانیوں ان انگاروں ریتوں ان پتھروں کی وجہ سے اس نے ایمان کو چھوڑا ہو اور کافر ہو گیا ہو کیوں اس لیے کہ جب ایمان اور کفر یہ اختیاری بات ہے ایمان میں خوبی ہے کفر میں سزا ہے دلائل کی روشنی میں صداقت سمجھتے ہوئے جو شخص ایمان لے آئے پھر وہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو یہ تو صحابہ کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ تو اونچے لوگ ہیں انہوں نے تو صاحب شرح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ موجودات قرآن کے اور کے وہ مناظر اپنے سامنے دیکھے ان کی ایمان کی کوالٹی بہت اونچی ہے اس لیے تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ عنہ کہا بعد کے لوگ بھی ایسے آئے دوستو کہ بڑے بڑے فرائنوں نے ان مسلمان اور ان علماء اور ان محدثین ان کو کے اوپر ظلم و ستم کے وہ گرائے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے اور وہ ایمان والے لوگ اپنے ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ رہے کہ انہیں ایمان کے اندر کوئی چیز نظر آ چکی تھی اس لیے وہ ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھے ذرا برابر ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور باقی دنیا کے تمام ظلم و ستم سہتے رہے حتیٰ کہ اس ظلم و ستم میں بہت ساروں نے اپنے لیے شہادت کے کام کے لیے قبول کر لی لیکن ایمان سے نہیں تھے کیونکہ ایمان نے انہیں کوئی مٹھاس دے دی تھی ایمان نے انہیں کوئی ذائقہ دے دیا تھا ایمان کی وہ دولت ان کو سمجھ میں آ گئی تھی یہ تو صاحب کرام تو اونچے لوگ ہیں یہ بات کے لوگوں کی بھی یہی بات ہے تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو لہذا معاہوں ہوگا اگر میں چاہتا تو ان کو اجتماعی طور پر مجبور بنا کے ہدایت دے دیتا لیکن مجبور والی جو بات ہے وہ کامیاب بات نہیں اختیار کے ساتھ جو ایمان لائے اور حق و صداقت کو سمجھتا ہوا ایمان لائے دلائل قرآن اور براہین کو دیکھ اور سمجھ کر جو ایمان ہے اس اس ایمان ایمان میں میں پختگی ہے کامیابی ہے اور اس ایمان میں پھر اتنی استقامت ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ایک ایمان والا ایک طرف پوری دنیا اسے ڈرتی رہے گی حدیث ہے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پورے زمین زمینوں آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میزان کے ایک سائڈ میں رکھ دو اور ایک سائڈ میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دو تو یہ لا الہ والا جو میزان کا وہ اللہ ہے یہ بھاری ہوگا کیا مطلب ایمان والا بھاری ہوتا ہے جب ایمان والے کو اپنے ایمان نے کوئی چنگاری دکھا دی ہے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے ایمان والے کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول بستا ہے ایمان والے کے دل میں شریعت بستی ہے ایمان والے کے دل میں قرآن کی نورانی حیات گھومتی پھرتی ہیں اور یہ کون سا قرآن جو اللہ نے نازل کیا اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے ایمان بڑی دولت ہے باقی بات ان شاء اللہ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلى أمم أمثالكم ما فرت نافل کتاب من شعی ثم الى ربهم يحشرون الذين كذبوا باياتنا ثم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل رايتكم من اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه وغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم بلا شبہ بات وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں ولمتا یا آسو ملا سم ہی اور جاؤ اور جو بات نہیں مانتے وہ مردوں کے حکم میں ہیں اللہ سب کو اٹھائیں گے اور اسی کی طرف لوٹایا جائے گا سب کہتے ہیں لولا نزل علیہ ربی کہ کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی خاص واضح معجزہ نازل کیا گیا تو آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ قادر ہے معیزہ نازل کرنے پر لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے ہیں حکمت کو نہیں جانتے یطیر بجناحی الا امم امثالکم کوئی زمین میں جانور جاندار ایسا نہیں ہے اور نہ کوئی فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ ایسا مگر یہ کہ تمہاری طرح ان کی بھی جماعتیں ہیں فرت رت فل کتاب من شعی ہم نے قرآن مجید کتاب کے اندر ہر طرح کی باتوں کا نصیحتوں کا عبرتوں کا ذکر کیا ہے سم رب سمارت شرون رب کی طرف سب کو جمع کیا جائے گا بلزین قدوب بے آیات نا سم و بکمن پھر ظلمات وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہماری آیات کی تقسیب کی وہ گنگے بہرے ہیں تاریکیوں میں ہیں کہ جسے اللہ چاہتا ہے ان کے اعراض اور ہٹبرمی کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ طلب صادق دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اثرات مستقیم پر چلا دیتے ہیں بات کل ہو رہی تھی اللہ من الجاہلین اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے یہ کرنا چاہتے کہ سب لوگوں کو مجبور کر دیتے کہ سارے ہدایت پر ہو جائیں تو کوئی مشکل اللہ کے لیے نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اختیار دیا ہے اور جو اچھا راستہ ہے اس کے لیے تائید کے طور پر سمجھانے کے طور پر انبیاء علیہ وسلات وسلام کو بھیجے فلا تکون اللہ الجاہدین اے نبی جو یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اس پر پریشان نہ ہوں یہ اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ کا آپ دیکھتے ہیں سب کے دلوں کو جانتے ہیں کہ کون مجلس میں آئے ہیں کس نیت سے آئے ہیں طلب کی نیت سے آئے ہیں یا کوئی اور پروگرام ہے ان کا تو جس کی سچی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں اور جو ویسے آتے تھے کوئی مفاد کا بڑھتا تھا تو وہ رہ گئے اور منافقین کا لقب پا گئے آج کے سبق میں بہت اہم بات ہے فرمایا ان نما یس الجین یسماؤن بات وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں جو سننے کے لیے نہیں آتے تو وہ بات مانیں گے کیسے عمل کی شکل میں وہ کیسے آئیں گے یہ بڑی اصولی بات ہے بہت سارے لوگ دین داری سے دینی علم سے محروم رہتے ہیں کہ وہ دینی باتوں کے حلقوں میں جڑتے نہیں ہیں اور علم دین یہ ایک عطائی ربانی عطا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ مجھے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے یہ دینی حلقوں میں جڑنے سے یہ علوم کا کچھ حصہ مل جاتا ہے سننے سے جو کہتے ہیں نا وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں جو نبی کے درس میں ہی نہیں آئے جنہوں نے قرآن کو سنا ہی نہیں نبی کو صحیح معنی میں دیکھا ہی نہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے واض و نصیحت شفقت ہر طرح کے معاملات کو نہیں دیکھا کہیں بھی نہیں آئے سنا دیتے ہیں وہ کیسے مانیں گے باقاعدہ پروگرام تھا باقاعدہ پروگرام تھا مشرقی نے مکہ کا اور باہر بندے مقرر کے چوکیوں پہ ناکہ بندی تھی جو باہر سے اجنبی بندہ آ رہا ہوتا تھا اس کو سمجھا کہ خبردار ایک بات یاد رکھنا وہاں دار ارکم کے قریب ایک شخص رہتا ہے اس سے نہ ملنا اس سے نہ ملنا اب وہ بات تو لوگ یوں ہی ہوتے تھے چلو ٹھیک ہے جی نہیں ملیں گے لیکن جن کے دماغ تھوڑے حساس ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ منع کیوں کرتے ہیں ملنا تو چاہیے پرانی بات ہے کلنٹر کی حکومت تھی مولانا عبداللہ صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ اس وقت تھے تو ایک شخص آ کے ملا وہ امریکہ تھا تو ادھر کدھر کہیں پھر امریکہ میں رہا تو وہ ادھر پاکستان میں آنا چاہتا تھا وہاں پر شہری ہو گیا ویزا نہیں لگاتے تھے تو پھر شرط لگائی ویزا لگانے میں کہ آپ اسلام آباد میں اگر گئے تو لال مسجد میں نہ جانا تو وہ تو کہتے ہیں میں تو لال مسجد کو جانتا ہی نہیں تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی عام دنیا دار شخص ہے جیسے کاروبار کے لیے کوئی امریکہ گیا کوئی آیا جایا ایسے جیسے ہوتا رہتا ہے وہ کہتا ہے میں جیسے ادھر اسلام آباد میں داخل ہوا تو مجھے اپنے سارے کام بھولے ہوئے تھے میں کیوں پاکستان میں آ رہا ہوں بس ایک ہی کھٹک تھی کہ لال مسجد میں انہوں نے منع کیوں کیا ہے لال مسجد میں جانا ہے لال مسجد میں جانا ہے انہوں نے منع کیوں کیا ہے وجہ کیا ہے وہ تو اس دن اتفاق سے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی کوئی ایسا بیان تھا کوئی خریدیا کے مسئلے مسائل کوئی کوئی کوئی چھت نہیں پڑا ہوا تھا تو ایسی بات تھی اس بندے نے بات سنی انہوں نے کہا یار یہ اس لیے انہوں نے مجھے منع کیا ہوگا نا یہ مدرسے والے لوگ ہیں تاکہ میں ان کو چندہ نہ دوں وہ سیدھا مولانا صاحب سے ملا اور جا کے جو فریدیا کے چھت رہتے تھے وہ سارے پورے کرا تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے دار ناکہ بندیاں لگائی ہوئی تھی مشتقی نے نے کہ فلانا شخص دار ارکم کے قریب رہتا ہے اس کی بات نہ سننا اللہ بلّہ اللہ وہ جادوگر ہے آپ ایک ہی دفعہ بات سنو گے بس اسی کے ہو کر رہو گے اس نے تو میاں میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کی ہوئی ہے اولاد اور والدین کے درمیان تفریق کی ہوئی ہے دوستوں کے درمیان جو اس کی بات جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے قرآن نے اعلان کیا انما یستجیب جو سنتے ہیں وہی مانتے ہیں جو سنیں گے نہیں دور رہتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ قریب آ گئے تو پھر وہی بات اب میں اس کو کی بات بتا چکا ہوں کہ اس نے حلف لے کے ابو جال سے پوچھا کہ بتاؤ ہم مقابلے کے لیے بدل میں جا رہے ہیں یہ شخص بڑھا ہے غلط ہے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا قسم دے کے مجھے بتاؤ تو ابو جال نے کہا کہ قسم لے کے پوچھنا چاہتے ہو تو ہے یہ شخص بڑھا لیکن ہماری جو گراٹ ختم ہوتی ہے ہم اس لیے اس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں کہ سارے پہلے بھی کام سارے قریشیوں کے پاس ہیں اب ان کی نبوت کو بھی مان لیں تو یہ کام بھی انہیں کے حوالے ہو جائے گا ہم تو ویسے کے ویسے رہ جائیں گے تو بات یہ ہے دوستو جو ہمارے مطلب کی بات ہے اس ایز سے ہمارے لیے جو نصیحت ہے دینی حلقوں میں بیٹھنا چاہیے دین سیکھنا چاہیے قرآن مجید کے مطالعے تفاصیر پڑھنی چاہیے احادیث جو اردو میں ان کی ترتیب آ گئی وہ پڑھنی چاہیے انشاءاللہ شاء عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے اور پھر کئی ساری باتیں سامنے آتی ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں تو دین کی بات سننے سے دل میں آئے گی پھر اس کے بعد عمل کی شکل بنے گی ول جو قبول وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور جو نہیں سنتے ہیں قرآن نے ان کو مردہ کہا یہ مردے مردے ہیں یہ سنتے ہیں پھر سمجھیں گے کیا پھر عمل کیا کریں گے یعنی وہ زندہ تھے وہ تو جنگیں کرتے تھے مقابلے میں آتے تھے تلواریں چلاتے تھے نبی کے ساتھ مقابلے میں ہر طرح کی دشمنی کر رہے تھے وہ گھی کے چراغ جلانے والے وہ تبدیل لگایا محمد یوں کہنے لگے مردے نہیں تھے زندہ تھے قرآن جنوں کو مردہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں انسان اپنے خالق کو نہ سمجھے اپنے مالک کو نہ سمجھے اپنے داتا کو نہ سمجھے اپنے نبی کو نہ سمجھے اور وہ علوم آسمانی کو نہ سمجھے وہ زندگی بل مزل وہ جانور ہیں وہ زندگی کیا وہ مردے ہیں حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے کہ وہ زندہ دل ہے جس دل میں اللہ آباد ہو اللہ کے حبیب کی طرف کو درد و سلام بھیجنے والا ہو ضد کرنے والا دل وہ زندوں کی طرح ہے اور اللہ کو یاد جو دل نہیں کرتا وہ دل مرتا ہے اور واقع تن آپ تجربہ کریں جس شخص کا معمول ہے صبح شام کو ذکر کرنے کا یا تلاوت کا کچھ دعاؤں کا اگر کسی کا نہیں ہے <clears throat> تو اس کے لیے درخواست ہے کہ یہ معمول ہونا چاہیے صبح تھوڑی تلاوت کا صبح کی دعاؤں کا پھر شام کی دعاؤں کا اس کے بہت اثرات ہیں یہ غیبی چیزیں ہیں غیبی اثرات ہیں اور اگر چند دن جس شخص کا معمول ہے نا تلاوت کا یا تحجت کا یا کچھ بھی نوافل عبادت کا ہے تو وہ معمول چند دن اگر اس کا ٹوٹ جائے تو یہ بندہ ایسے آپ سا ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے جیسے اس کی کوئی چیز کھل ہوئی ہے یا نظام اس کا ہضمہ یا کچھ اس طرح ٹھیک نہیں ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی روح کو وہ اصلی غذا نہیں مل رہی جس کی وجہ سے بے چین ہے یہ ڈاکٹر کیا سمجھے یہ زہری مادیت کو جانتے ہیں یہ روح کو تو نہیں جانتے روح نہیں جانب اللہ روح من امر ربی اللہ کا امر ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے اس لیے تو نیک روحوں کے بارے میں فرمایا نا کہ وہ الجین میں چلے جائیں گے اللہ کے پاس ہی وہاں اللہ کے عرش کے قریب سیر کریں گے پھریں گے تو ول موتا بتایا جو اللہ کو نہیں سمجھتا توحید نہیں مانتا رسالت نہیں آخرت کے حساب پر اس کا ایمان نہیں وہ مردہ ہے یدا سو اللہ سم اور ان سب زندوں کو بھی ایمان والوں کو بھی ہاں اس میں انبیاء ہیں صحابہ ہیں علماء محدثین ان سب زندوں کو بھی جو ہو گئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا میدان حشر میں حساب کے لیے اور جنہوں نے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنی پرو گنڈا کرتے رہے دین تو جان حق جہاں باتیں پھیلنے کے لیے آیا ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے وہ خوش قسمت ہے جو اس کے لیے بدری بن جائے وہ خوش قسمت ہے جو اس کے لیے گاڑا بن جائے دین تو مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہمارے ہمارے بند کی وجہ سے یہ آزمائش کے دادا لاتے ہیں کبھی امریکہ دھمکی دیتا ہے کبھی فلاح دھمکی دیتا ہے حکمرانوں سوئے رہو فوج سوئی رہو استریاں کر کے پینٹ پتلون پہنو اور اپنے پھول لگاؤ دشمن اسلام تمہارے خلاف دھمکی کی بیان دے اور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 ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم بات کل ہو رہی تھی کہ جو لوگ بات سنتے ہیں انہیں کو پھر آگے توفیق ہوتی ہے عمل کی جو سنتے نہیں ہیں جن میں اولاً مخاطب بعض کفار ہیں مشرقین مکہ وغیرہ کے وہ بات سنتے نہیں تو وہ مردوں کے حکم میں ہیں سب کو میدان حشر میں اٹھایا جائے گا حساب و کتاب ہوگا سم میں لے گی اور جاؤ بکال یہ تو کی بات تھی علیہ آیا تم ربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار یہ کہتے تھے کہ کوئی خاص طرح کا معجزہ دکھا دیں آپ کوئی نشانی دکھا دیں بعض جگہوں میں یہ کہتے تھے کہ بعض مرتبہ سے مکہ کا علاقہ سارا پہاڑی ہے تو یہ میدانی بن جائے کھیتی باڑی ہم کریں نہریں جاری ہو جائیں باغات ہو جائیں فلاں ہو جائیں یہ اس طرح کے مطالبے تھے نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کیا فرما دیجیے ان اللہ قادر اعلیٰ ضلع آیا کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ جیسے تمہاری خواہش ہے اس کے مطابق معجزہ نازل ہو جائے لیکن اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے کہ معجزہ نازل ہونے کے بعد پھر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر عذاب یقینی ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلی امتوں نے مطالبے کیے کسی نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کسی نے کیا مطالبہ کیا اور انبیاء علیہ السلام نے وہ مطالبے پورے کیے اور جب وہ سامنے آ گئی بات تو پھر بھی کوئی اور ہیلا حجت وغیرہ کرنے لگ گئے پھر ان پر عذاب آیا تو فرمایا کہ اللہ قادر ہے کوئی نمایاں قسم کا معجزہ نازل کر دے جیسے ان کی خواہشوں دلوں میں ہے لیکن اکثر لوگ حقیقت حال سے بے علم ہیں کہ معجزہ آنے کے بعد اگر بات نہ مانی تو پھر عذاب آ جاتا ہے اور اللہ اس امت کو بالکل ہی انسط و نابود نہیں کرنا چاہتے رہی بات اس کے علاوہ کہ کئی معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے بھی ہیں جس میں شک کمر کا معجزہ ہے معراج کے واپسی کے سفر میں انہوں نے جو سوال و جواب کیا ہے بیت المقدس کے مسجد سے متعلق کتنی سیڑھیاں کتنے دروازے کتنا فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا بیت المقدس اس کا سارا علاقہ اور حجابات ہٹا دیے گئے حدیث میں آتا ہے آپ بتاتے گئے کہ اتنی سیڑھیاں ہیں اتنے وہ سوال کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں ظاہر ایک انسان کا رات کا سفر تھا معراج کا اور اس میں اتنا تو نہیں اندازہ ہوتا کہ جدھر میں جا رہا ہوں اس کی کھڑکیاں بھی گنوں گا دروازے بھی گنوں گا سیڑھیاں بھی گنوں گا یہ سوال ہی ان کا بھیجا تھا پھر حتیٰ کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا آپ نے فرمایا شام تک پہنچ جائے گا مشرقین مکہ قافلہ جو شام سے واپس وہ شام میں تھوڑی دیر ہو رہی تو جس سے حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سورج رک گیا اور وہ شام تک وہ قافلہ ان کا پہنچ گیا اتنے یہ سارے معجزات ہی ہیں نا فرق عادت چیزیں ہیں ایک عام انسان کے لیے تو مشکل بات ہے تو یہ سب معجزات شک کمر کا معجزہ اور وہ جو بعض نے تو لکھے کہ وہ ٹوٹ کر کچھ چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں بھی گرا ہے اور وہ ایک عرصے تک محفوظ بھی رکھا گیا ہے جب فاطمیوں کی حکومت آئی انہوں نے جو ظلم و ستم کیا یعنی فاطمی ان کو کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے آئے اور پھر انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ بدلے لینے کے جو انتظام کے پروگرام کیے پھر اسود بھی وہاں سے اٹھا لیا وہ جو شک گمر والی بات تھی وہ بھی وہاں سے اٹھا حال لمبی تفصیل لمبے تاریخ کی بات ہے تھوڑا سا عرصہ ہی ان کی حکومت رہی ہے علامان والا حفیظ لیکن انہوں نے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کو حرم کے اندر سبق کیا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا فلاں کیا تھا وہ کون تھے جن جو مارنے والے تھے سین رضی اللہ تعالیٰ کو وغیرہ اب حج عمرہ کرنے والے ساتھیوں کو کیا قصور تھا کہ وہ جب حرم میں پہنچے تو کچھ ہی مہینے ان کی حکومت رہی ہے کیا حجر اسود کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے وہ شک کمر کے ٹکڑے وہ بھی اٹھا کے لے گئے بہرحال بعد میں جب ان کی حکومت آئی اور تھوڑی زبردست تھی پھر کسی کو دھمکی سے کسی کو لالچ کے ذریعے سے وہ دوبارہ چیزیں واپس آئیں لیکن وہ شک کمر کے ٹکڑے وہ لا پتہ ہو گئے کہ وہ کہاں یعنی مقصد یہ کہ بڑے بڑے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے ایمان لایا ہے ان میں سے کسی نے کوئی معجزے کا مطالبہ ہی نہیں کیا وہ خود بخود ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت سنتے گئے انہیں سمجھ آتی گئی بات کہ یہ سچی بات ہے یہ نبی کی بات ہو سکتی ہے عام انسانی بات نہیں اور ہدایت پر آ گئے آگے فرمائے مافر رکھنا پھر کتاب سما ادارت کوئی جاندار جو زمین میں رہنے والا ہے اور کوئی پرندہ جو فضا میں اڑنے والا ہے اپنے پروں سے وہ سب تمہاری طرح ان کی بھی ایک جماعتیں ہوتی ہیں ماں فرتنا فل کتاب منشی یہ سب کچھ ہم نے کتاب کے اندر آپ کو بتایا اس ساری کائنات کو اب کے اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا میدان حسر میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو جو مارا تھا انصاف بتانے کے لیے مکلف مخلوق کو انصاف بتانے کے لیے کہ آج میزان عادل ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا آپ دیکھ لو کہ جس جانور نے بھی کسی جانور کے اوپر زیادتی کی تھی آج اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا وہ ان جانوروں کو زندہ کیا جائے گا جن جانوروں نے دوسروں کے اوپر سلم کیا کہ ان کے سینگ تھے یا وہ مضبوط تھے اور اس کا وہ بدلہ جب ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ مٹی ہو جاؤ وہ سب جانور ختم ہو گئے مٹی ہو گئے یہی وہ منظر ہے میدان حشر کا جو کافر لوگ دیکھیں گے جس کو قرآن مجید نے آخری پارہ پہلی صورت ختم ہو رہی ہے وہ یقول کافر یا لئی تنی کن تو با کفار جب یہ منظر دیکھیں گے کہ یہ تو بہت سخت حساب ہے یہاں تو جانور بھی حساب دے رہے ہیں اور ان کا بدلہ بھی دیا جا رہا ہے وہ جس نے ظلم کیا اور ظلم کا بدلہ اس کو سزا مل رہی ہے ہمارا کیا حال ہوگا جب وہ مٹی ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مٹی بن جاؤ حساب ہو گیا تمہارا تو کافر لوگ اس منظر کو دیکھ کے کہیں گے پور کافر یا لئی تنی کن تو اے افسوس کہ ہم بھی یوں ہی آج مٹی ہو جائیں اور ہمارا حساب و کتاب یوں ہی ختم ہو جائے ایک تو دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک تو اللہ نے امت کو مکلف امت کو یہ دکھانا ہے کہ انصاف اس حد تک ہوگا کہ ظالم جانور بھی محفوظ نہیں ہے اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا تو یہ تو مکلف مخلوق ہے یہ کیسے چلی جائے گی بغیر حساب و کتاب کے کہ جس پر کسی نے ظلم زیادتی کیا ہوگا اس کا بدلہ ہوگا دوسری بات یہ بعض فصری نے لکھی ہے کہ کسی کا جو حق ضائع کیا ہوا اور ظلم زیادتی ہے اس میں جانور بھی مکلف ہے جس نے کسی کا حق ضائع کیا ہے اور ظلم کیا ہے کسی پر اس میں جانور بھی مکلف ہے جانور سے بھی اس لیے حساب ہوا کہ سینگ والی بکری کو اب ہٹا دیے گئے بغیر سینگ والی کو جو مارا تھا اس کو سین دیے جائیں گے آخرت میں اور وہ اپنا بدلہ دے گی کہ وہ بھی وہ بھی حق ہے ایک جانور کا جانور کے اوپر حقوق العباد کی بات ہے کہ حقوق العباد میں بندوں کا حق جانور کا جانور پر حق وہ معافی نہیں ہے تو جب جانور حساب دے رہے ہیں تو مکلف مخلوق جس کے لیے شریعت آئی انبیاء آئے کتابیں نازل ہوئیں سب نعمتیں جانور بھی اس کے لیے نعمت ہیں کوئی کھال کا انتظام اس کے لیے کوئی بال کے سویٹر بن رہے ہیں کوئی کھانے گوشت کا ہے کوئی دودھ کا ہے کوئی سواری کا ہے سارے خادم ہیں اس کے اس کے باوجود ان سے حساب ہو رہا ہے تو یہ تو مخدوم مخلوق مکلف ایسا نعمتیں اس کے لیے ہے لارا رب یکشرو سب کو رب کے سامنے جمع کیا جائے گا اور یوں حساب کتاب ایک تفسیر تو یہ بتائی کہ جانوروں کو کیوں زندہ کیا جائے گا کہ انسان کو یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو زیادتی کرنے والے جانور سے بھی انصاف دیا جا رہا ہے تو آپ لوگ تو مکلف ہو دوسری بات حضرات نے یہ روایت کی ہے کہ جانور جانور پر زیادتی کرنے کے لحاظ سے وہ مکلف ہے اور اس لیے اس سے حساب ہوگا کیوں اس نے ظلم کیا اتنا شعور تو تھا یہ تو جانتا تھا کہ میں اس کو مار رہا ہوں وہ بھاگ رہا ہے یہ پیچھے بھاگ رہا ہے اتنا شعور تو اس کے ساتھ تھا یہ انسان کو دکھانا بھی ہے ساتھ وہ تو جب حق العبد آپ معاشرے کے اندر کو دیکھو ایک بہت نازک پہلو ہے یہ حق العبد جو ہے نا کہ رجوع کرنے سے اتنے گناہ معاف ہو گئے حج عمرہ کرنے سے اتنے گناہ معاف ہو گئے جہاد کرنے سے اتنے گناہ معاف ہو گئے شہید بالکل مقفور ہو گیا دین حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں جس وقت کے نفق اولا پھونکا جائے گا تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اللہ من شاء اللہ مگر اس وقت قرآن کی ہے امنات اللہ من شاء اللہ ساری کائنات جب نفقہ میں پھونکا گیا فنا ہو گئی تباہ ہو گئی اللہ من شاء اللہ مگر وہ لوگ جن کو اللہ چاہے گا اس وقت بھی جو سارے فنا ہو گئے وہ فنا نہیں ہوں گے اس اس عید کی تفسیر چوبیسویں پارے کا پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے اس عید کی تفسیر میں لکھا یہ شہدا ہے کہ جن کو قرآن نے بتایا بلا تقور علی نہیں سبیر اللہ امداد اللہ رب سکور شہدا زندہ ہیں جس وقت دفت اولا میں پوری کائنات فنا کر دی جائے گی شہدا اس وقت بھی زندہ رہیں گے لیکن جس حدیث میں شہید کی مغفرت کا ذکر ہے اس میں ساتھ سات الین شہید کا حق العبد معاف نہیں ہے معاف ہو گئے سے گناہ معاف ہو گئے حج سے معاف ہو گئے عمرے سے معاف ہو گئے رمضان کے روزوں سے معاف ہو گئے تلاوت سے معاف ہو گئے جہاد سے معاف ہو گئے لیکن اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے کسی کا حق کھایا ہے کسی کے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے رشوت لیے بغیر وہ کام نہیں کرتا تھا اس شخص نے مجبوراً رشوت دے دی کہ اپنا کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا ان کے اس کے لیے جائز ہوئی رشوت دینا کہ اپنا حق نہیں ملتا لیکن اس افسر کے لیے تو جائز نہیں تھا کہ اس کا اور مسلمان مسلمان کو ذبح کر رہا ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے یہ جو پورا ہمارا ملک سب یہ ان خرافات کے اندر مبتلا ہے تو مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے رشوت اگر رشوت لے رہا ہے تو مسلمان سے لے رہا ہے دھوکہ کسی سے کر رہا ہے تو مسلمان مسلمان سے کر رہا ہے کسی کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے مسلمان مسلمان کو کر رہا ہے تو بات یہ ہے دوستو حق اللہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح کے بہت ساری نیتوں سے حق العبد معاف نہیں ہوتا ذرہ برابر اگر کسی کا کچھ دینا ہوگا حدیث میں آتا ہے دو پیسے کا حساب دو وہ سکا جو درہم ہے اس کے دو پیسے کا حساب اگر کسی کا دینا ہوا ستر مقبول نمازیں اس شخص کو دینی ہوگی تب دو پیسوں کا حساب بعد میں اس سے بھی زیادہ ہے تو بات یہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پرندے یہ تمام بھی ایک جماعت ہے تمہاری طرح ان کو بھی ہم زندہ کریں گے حساب ان سے بھی لیں گے جو مکلف مخلوق ہے اس نے بھی اگر اگر بندوں کے اوپر ظلم و ستم زیادتی کی تو حساب دینا ہوگا اللہ سمجھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم جو بھی یہ زمین پر جانور ہے یا فضا میں اڑنے والا پرندہ ہے وہ سب تمہاری طرح جماتے ہیں ہم ہر چیز کی ہر عمل کو لکھ رہے ہیں کتاب میں اور پھر سب کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا جنہوں نے تقسیم کی ہماری یاد کی وہ گنگے اور گہرے ہیں تاریکیوں میں ہیں پر جو سرکشی پہ رہا تو اللہ نے چاہا اس کو گمراہ کر دیا اور جو طلب صادق رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو سرات مستقیم پہ چلاتے ہیں قل رأيتم رأيتكم من مزاد اللہ الله حد کو الساعة کیا تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو اپنے ان مبودان باطلہ کے پکارنے کے بارے میں نہیں بلکہ قیامت آ گئی یا کوئی بڑا حادثہ آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور بضرور تم اللہ ہی کو پکارو گے ان شا وطن سو نما تشرکو چنانچہ اللہ پاک لوگ جب پکارتے ہیں پھر پاریں مشرق مشرک پاریں اللہ پاک ان کی اس پکار کو سنتے ہیں اور مصیبت دور کر دیتے ہیں لیکن لوگ وطن سو نما نمات فرما تم پھر بھول جاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو جبکہ مصیبت اللہ نے دور کی بات ہو رہی تھی اس دن کہ ہر چیز کو حاضر کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا جس میں جانوں کے حقوق سے متعلق میں نے شہید کی بات آخر میں اس دن کی تھی کہ بہت فضیلت کے شہید کی بہت فضیلت ہیں لیکن اس کا بھی دین اور قرضہ معاف نہیں ہوگا یعنی علماء نے اس حدیث کے تحت ہے حقوق العباد اس کی بھی معاف نہیں ہوگی پوچھو گی یہاں پر دوسری بات یہ فرمایا اللہ نقصان کو یہ جتنی کائنات مکلف مخلوق کے علاوہ ہے پرندے ہیں مچھلیاں ہیں فلاں ہیں یہ سب تمہاری طرح جماعتیں ہیں ان کی بھی نسلیں ہیں ان کی بھی کوئی بولیاں ہیں ان کا بھی نگران ہے ایک انتظام ہے سب سے ہلکی مخلوق چھوٹی معلوم مخلوق وہ چمٹی ہے آپ اس کی حقیقت پڑھ کے دیکھیں ان کی گفتگو ہے ان کا ایک صبر ہوتا ہے ان کا ایک علاقہ ہوتا ہے اس دوسرے علاقے میں چمٹیاں جائیں تو وہ پھر منع کرتی ہیں کہ آپ ادھر اور کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے اس سے اور کیا چھوٹی یعنی یہ اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہے پوری سردیوں میں اپنے بلوں میں رہتی ہے اور گرمیوں میں باہر چہل کر ہوتی ہے پھر راستہ کیسے صاف ہوتا ہے ترتیب سے کیسے جاتے ہیں ان کو کون سا موٹر وے اور کون سا پولیس موٹر وے والی ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ آنے کا راستہ یہ جانے کا راستہ اللہ عموماً عموم امسانوں کو یہ سب تمہاری طرح جماعتیں ہیں ان کی ان کا کوئی بڑا ہے اس کے ماتحت یہ چل رہی ہیں حروس سلمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو فرمایا کہ اختیار سے گزرنا کئی چمٹیوں کو یوں نہ کر لینا ادھر چمٹی نے آگے سے کہا کہ ہم کوئی ایسے تو نہیں ہے اس طرح مطلب یہ ان کی کوئی بولی جو سلمان علیہ السلام سمجھتے تھے بات یہ کر رہا ہوں یہ سب سے چھوٹی سی مخلوق ہے اور ایک نظم کی طرح ہے آنا جانا ان کا راستہ راستہ صاف اور وہ ذخیرہ کرتی ہیں ذخیرہ اس انداز میں ان کا ہوتا ہے کہ ہر دانے کو یہ دو ٹکڑے کر دیتی ہیں کہ وہ جب چھ مہینے یا چار مہینے اس کو سردیوں میں بند رکھنا ہے نا تو وہ کہیں اگ نہ جائے اس سے وہ پیدا نہ گئے تو وہ اس کو توڑ دیتے ہیں حصوں میں اور عجیب بات کہ دھنیا کے دانے کو وہ چار کپڑوں میں کرتی ہیں کیونکہ دھنیا مروڑ کے لوگ لگاتے ہیں نا پھر وہ اگتا ہے تو دھنیا کو چار کپڑوں میں وہ توڑ دیتی ہیں اگر دو میں توڑیں تو دھنیا پیدا ہو جائے گا اس کو کس نے یہ سمجھایا ہے مامن ان فلرز یہ جو زمین میں مخلوق ہے فضاؤں میں ہے سب تمہاری طرح ایک جماعتوں کی شکل ہے مچھلیاں دیکھیں نا یہ شکار کرنے والے سمجھتے ہیں وہ ہر نسل مچھلی کی وہ یوں جا رہی ہے ہر نسل مچھلی کی وہ یوں جو سرخ مچھلی ہے وہ ایک ہی ریور الگ ہے یہ مسلمان نہیں سمجھتا القفر ملت الواحدہ الاسلام ملت الواحدہ مسلم کی جماعت الگ ہے اس کو اپنے ریور میں چلنا چاہیے کفر کی جماعت الگ ہے اس کو اپنے ریور میں چلنا چاہیے یہ ایسا بد وقت ہے کہ اپنے اسلامی ریور کو کفر کے ریور کے ساتھ ملا ملا کے ان کو سکون کرنا رہتا ہے جس کی سزا پا رہا ہے اور میں ہر چیز کو حاضر کیا جائے گا سنو فی الظلمات جنہوں نے ہمیں جھٹلایا وہ تاریخیوں میں ہیں من الظلمات الى ظلمات قرآن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کو یقین من الظلمات طرح طرح کی تاریخیوں سے یہ اللہ کا آخری پیغمبر نکال رہا ہے ایک روشنی کی طرف تاریخیاں بہت ہیں کوئی آتش پرست کوئی گود پرست کوئی سورج پرست کوئی کیا پراستل کیا پراستل تو وہ جھنجا پراستل سب سے سسٹم کمزور پاکستان کے مشرق ہے جدھر نیلی پیلی جھنڈی لگا پرانے زمانے کی بات ہے ایک پیر صاحب ویسے ہمارے صحیح مسئلہ والا تھا مذاق کرتا تھا ادھر کبھی کبھی آتے تھے تو وہ اعلان سنتے کہ آج یہ بجلی کا بل آج اینٹیں چاہیے زیر تعمیر بچے کہتے میری صاحب آسان سا کام کرو ادھر نیلی پیلی دو جھنڈیاں لگاؤ سارا سسٹم آسان چلتا رہے گا دیکھو کیسے لینے لگتی ہیں پاکستان کا نظام مشرق کا اتنا کمزور ہے کہ جدھر نیلی پیلی جھنڈی لگا دی یہ ساری تاریخیاں ہیں اللہ کا پیغمبر آتا ہے یا من الظلمات الالتو تمام تاریخیوں سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لے کے آتا ہے وہ ایک روشنی کیا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا ولن یقبل من اسلام کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ نجات چاہتا ہے کہ اس راستے سے دوسرے طریقے سے مجھے نجات مل جائے گی میں یب تک غیر دین اس کا یہ طریقہ اختیار نہیں ہے ہم نے بھیجا نبی پر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو شریعت دی ہے یہ اسلام کے پیروکار ہے دوسرے مقام فرمایا ان ان دینا دینا عند اللہ عند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں صرف اب مذہب کے نام کی چیز اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ تمام مذاہب اگر آسمانی بھی تھے وہ منسوخ ہو گئے اور اگر آسمانی نہیں ہے وہ مذہب تو تو ویسے ہی ہے ان کا تو اعتبار ہی نہیں ہے بہت سارے جاہل لوگ مسلمان لوگ جو مذہب کی تہذیب سے متاثر ہیں اور مذہب اپنا اپنا ہے جی سارے مذہب جی گئے ہیں قرآن پڑھ رہے مذہب صرف اسلام ہے جو پیغمبر آخر پیگمبرات پر کتاب نازل ہوئی جو ان کا فرمان ہے مذہب صرف وہ ہے باقی اگر آسمانی مذہب بھی تھے تو منسوخ ہو گئے اگر لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے تو وہ تو اپنے بنائے ہوئے ویسے ہی غلط ہیں آسمانی نظر بھی منسوخ کر دیے گئے قرآن اعلان کر رہا ہے دین اسلام میں غیر اسلام کے علاوہ کوئی اور رائے نجات کے لیے کوئی اور مذہب تلاش کرنا چاہتا ہے صرف تلاش کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ غلط کام کر رہا ہے دیکھو مذہب اپنا اپنا ہونا چاہیے سارے مذہب ٹھیک ہیں جی فلاں ایسی بات نہیں ہے اقلیت کا احترام کرنا یہ ایک الگ پہلو ہے لیکن ان ان کے مذہب کو درست کہنا تو یہ تو بہت غلط بات ہے مذہب اسلام ہے کوئی اگر مذہب اور برحق ہے آسمانی مذہب تو آپ اپنی آسمانی صحیح معنی میں کتاب کو دکھائے جو ان کے پیغمبر ہے السلام پر نازل ہوئی عیسائی وہ کتاب کو دکھائیں اگر وہ یہودی مذہب اپنے آپ کو برحق کہتے ہیں تو ان کے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب وہ کتاب کو اپنی ایسی صورت کو دکھائیں نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم اٹھنا ہر نظر دیکھنا ہر سانس لینا ہر فرمان ہر چال پال اس مذہب کے پاس موجود ہے کہ اس مذہب میں خاتم النبیین آپ کا مذہب بھی دائی نہیں ہے قیامت تک رہے گا قیامت کے بعد بھی رہے گا اس نے منسوخ نہیں ہونا یہ مذہب آیا اس نے پہلے ساروں کو منسوخ کر دیا میں جنہوں نے ہماری یاد کی تقسیم کی وہ گونگے بہرے ہیں ہم نے ان کو کان دیے آنکھ دیے دیے سب کچھ دیا اس لیے دیا ہمارے پیغمبر کی تعلیم کو سمجھو اس قرآن کو دیکھو اس کو پڑھو اس کو سمجھو یہ دماغ یہ کان یہ عقل یہ اس طرح دونوں چیزوں کی نہیں جانور بھی دیکھ رہے ہیں وہ کیا بات ہے مکلف مخلوق کے یہ حساس ہوا کسی خاص مقصد کے لیے یہ دماغ دیا یہ دل دیا یہ نگاہ دی یہ کان دی کہ خیر خیر کی چیزیں جو علوم ہے نا اوپر سے آسمانی علوم ہیں ان کو سمجھو ان کو دیکھو ان کو پڑھو دنیا رہے گی چلتی رہے گی اللہ رزق بھی عام جانوروں کو رزق دیتے ہیں تو انسان کو مکلف مخلوق کو اپنے محبوب غریب کے امتی کو اللہ پاک عزت نہیں دیں گے اللہ کو راضی کرنے سے سارے خزانے بھی انسان کے پاس آ جاتے ہیں فرمایا جس نے اللہ کو نہیں چاہا سر کشی کرتا رہا پھر اللہ پاک کو اس کی تو ضرورت نہیں اس کو اللہ کی ضرورت ہے وہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں اور جو چاہتا ہے سیدھا راستہ تو اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں خدا رائی تو تم میں نتا اللہ اور ادب تم یہ خطاب ہے ایک دعوت فکر ہے کیا تم اللہ کو اس وقت پکارو گے جب جب سور بھوکی جائے گی قیامت کی جب تو بڑا حادثہ آ جائے گا